بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کا نانال جڑو بے با مہربان مجھ رہے مالو ہے حمید والکتاب المبین قسم ہے اس واضح کتاب کی عربيا لعلكم تعقلون بے شک یہ کتاب مارا کول ہے بے شک ہم نے اس نا عربی زبان وہ قرآن بنائے ہوئے تانجے تم سمجھیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ تو بے شک یہ کتاب مارا کول ہے لوہ محفوظ ماں اچھی رتبہ علی تو حکمت نال پری بھی ہے اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ اللہ اس وجہ تھے جو لوگ عدو بدیا ہوئے ہم تھارے آگے اس قرآن نہ بیان کرنو چھوڑ دیاں گا وكم أرسلنا من نبي في الأولين تعوني پچھنے لوگ کا مامی کتنا ہی نبی چلایا تھا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون تو انہوں کو کوئی بھی اس نبی نہیں آیا جس کو انہوں نے مخول نہ بنایا ہوئے فأهلكنا أشد منهم ومضى مثل الأولين فرعون زیادہ بر تھا ہلاک کر چوڑیا تو پچھلے لوگوں کی یہی حالت ہو گزری ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کرے تم انہاں نہ پوچھیں جے اسمانہ نہ تو زمین نہ کس نے پیدا کی ہوئے وہ ضرور کہیں گا جے اس نے پیدا کیا ہے جڑو زبردست ہے جان نالو ہے الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون وہ جس نے زمین تھارا واسطے فرش بنائی تو اس نے اس ماں تھارا واسطے رستہ بنایا تاکہ تم اپنی منزل نہ اپڑ سکیں والذي نزل من السماء قدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون تو وہ جس نے اسمان تے ایک اندازہ نال پانی برائیو پھر ہوں مری مریوی زمین اس نال زندی کر شوڑی اس سے راتم قبرہ دے کڑیا جائیں گا والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون تو وہ جس نے ہر قسم کی چیز پیدا کی تو اس نے تھارا واسطے کشتی تو اسا چوکر بنایا جنور تم سواری کریں لِتَسْتَوُوا عَلَى غُبُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقربين تنجے تم انہوں کی کنڈ ور سولہ ہو گئے بیسے پھر تم اپنا رب کی نعمت نہ یاد کریں جس ویلے تم انہوں ور سواری کریں نالے یوں کہیں پاک ہے ذات جس نے یہ سواری مارا قابو میں دیتی حالانکہ ہم اسنا قابو میں نہیں کر سکا تھا تو یقین انہوں نے اپنا رب کھڑا ہی مڑ گا جانو ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْآً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ تو لوگ کہنے اس کا بندہ مچوں کجھا نہ اس کی الاد من لیو ہے واقع انسان صاف صاف نہ شکر ہوئے ام اتخذ مما يخلق بنات واصلاكم بالبنين کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بچوں اپنا وقت کڑی رکھ لیے تو اس نے تم گدنا وقت چن لیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ حالانکہ جس ویلے انہاں بچوں حالانکہ جس ویلے انہاں بچوں کسے نہ اس چیز کی خوشخبری دیتی جائے جس کی مثال وہ اللہ رحمان واسطے دیں تا اس کو منہ لکھ کالو ہو جائے تو وہ اندر اندر ہی سڑ لگ جائے اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْعِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ کیوں وہ جڑی ٹوم ٹلی میں پڑھائیں تو جڑی کھوڑ چگڑا ماں اپنی گل بھی صاف صاف نہیں کہہ سکتی تاں دے انہوں کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی تو انہوں نے اس کی پچھ بے گی وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون تو دیکھیں کہ جے اللہ تعالیٰ چاہتو تا ہم انہوں کی عبادت نہ کرتا انہوں کو لائے اس بارہ ماں کچھ بھی علم نہیں یہ چھڑا اندازہ لا رہے ہیں ام آتیناہم کتابا من قبله فهم به مستمسکون کیوں ہم نے انہوں اس سے پہلا کہ کتاب اور کتاب دیتی کیوں ہم نے انہوں اس سے پہلا کہ اور کتاب دیتی تھی کہ انہوں نے وہی مضبوطی نال پکڑی بھی ہے بل قالوا وجدنا آباءنا على على وإنا آثارهم بلکہ ہے بس یا جہاں اپنا باپ دادا ایک رستہ ور ڈٹھا تھا تے ہمیں ان کا رستہ پر چل رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبا پچھے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھارا تے پہلا جس بستی میں کوئی ڈران آلو چلایو اتگا امیر لوکہ نے یوں جواب دیتو جہ انہیں اپنو باپ دادو ایک رستہ پر دیکھیو ہے تو ہم بس ہم تو انہیں گا کھرا پر چلانگا قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبائكم لكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون انہوں نے پیغمبروں نے کیوں کیوں تمہیں ہوں اس تو زیادہ ہدایت آلو دین تھارا کولا لے گا آئے ہوں جس پر تو نے اپنو باپ دادو دیکھے ہوئے تامی انہوں نے جواب دیتو ہم توا چیز منتا ہی نہیں جیڑی دے گئے تم چلایا گیا ہیں تو یاد کرو جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا باپ تا اپنی قوم نہ کیوں انہاں تے اویزار ہوں کی تم عبادت کرے سيهدين سوائے اس ذات کے جس نے ہوں پیدا کیو تو وہی منت سے دو رستو دسے وہ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون تو یہی گل اپنی اولاد مامی چھوڑ گیا تانجے بے شرک سے باز آتا رہے بل متعت هؤلاء کہ میں انہوں نے تینا باپ دادا نے کچھ اینش دیتی ات توڑی جے انہوں کو لے حق تے صاف صاف بیان کرنا لو رسول آگیو وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ جب حق انہوں کو لے آگیو انہوں نے کیوں یہ تو جادو ہے تو ہم اتنا بالکل نہیں منتا تو کہنے لگا جی یہ قرآن ان دو بستیاں گا اسے بڑا آدمی پر کیوں نازل ہو کی ہو گیو ایون یس مون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون یہ تھارا رب کی رحمت نہ بنڈے ہم نے کی روزی دنیا کی زندگی میں انہ کا بشکار بنڈی بھی ہے تو انہیں کجانا نہ کجا اچھا درجہ دیتا ہے تانجے وہ ایک دو تے کم لیتا رہے تو تھارا رب کی رحمت اس دولت سے مجھ سر سے جڑی یہ بشلی کریں أَن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون تو جے کدھے یہ گل نہ ہوتی جے سارا لوگ ایک کوئی رستہ ور چل پوئیں گا تو ہم انہا واسطہ جڑا اللہ رحمان نال کفر کریں انہا گا کرانگی چھت چاندی بنا شوڑتا تو وہ سیڑھی بھی جنہ پر وہ چڑھ گا اوپر جائیں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ تو انہوں کا کرانا دروازہ بھی نالے بے تخت بھی جنہ پر بے سرانہ لاغے بیسے وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمْ إما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين اور سونا گا بھی تو یہ سارو کچھ بس دنیا ہی کی زندگی کو سمان ہے اور آخرت تھارا رب کے نزدیک چھڑی پریزگاراں واسطے ہی ہے ومن يعش عن ذكر الرحمن نقدر له شيطانا فهو له قرين تجدو اللہ رحمان کی یاد دیں اکھ میچ لیں ہم اس وقت ہیں ایک شیطان مقرر کر چھوڑا پھر وہی اس کو سنگی ہو جائے وَإِن إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون تبه إننا انہوں رستات رستہ پہ روکتا رہیں ور یہ یوں ہی خیال کرتا رہیں کہ یہ ہدایت وریں حتی اذا جاء وبينك بعد المشرقين فبئس القرين توڑی کے جس ویلے وہ مارا کول آوے گو کیا گو افسوس کدے میرے تے تیرے بشکار لیندا تے چڑھدا گو چھنڈو تو کسو پیڑو سنگی ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ في العذاب مشتركون تو جب تم ظلم کرتا رہا ان تم ساروں آزاد مشری ہونو کچھ کم نہیں آسے افانت تسمع الصم او العمي ومن كان في ضلال مبين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تم نہ سنا سکیں یا تم جڑا صاف ماں ہدایت پر لا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے ہم تونا دنیا تے چالیاں تا بھی ہم انہوں ضرور سزا دیں گا یا ہم توڑا وہ عذاب دس چھوڑا جس کو انہیں ان نال وعدو کیو وہ ہے تو ہم پوری قدرت رکھا سکھ بلری ائی إنك على صراط مستقيم تھارا در جو کچھ وہی کی ہوگی ہوئے تم اسنا جفت کر گا پگڑ لیو اس میں کوئی شک نہیں جے تم صدہ رستہ بریں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ تو یقیناً یہ قرآن تھارا واسطہ ہے تے تھاری قوم واسطے نصیحت ہے اور تم لوکاں تابعیں پوچھ گی واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان رسولانا پوچھ لیو جڑا انہیں تھارا تے پہلا چلایا تھا کیوں انہیں اللہ رحمان تے سوا اور خدا بنایا تھا جنہ کی عبادت کی جائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو انہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی نشانی دے گئے فرعون تو اس کا درباری مقدمہ در چلایا پھر انہوں نے کیوں یہ ہوں سارا جہانہ پھر انہوں نے کیوں جے ہوں سارا جہانا کا پالن ہار وہ چلایا وہ ہوں جس ویلے وہ ماری نشانی لے گئے انہوں آیا وہ تب دے انہوں نشانیاں کی اڑان لگ پیا وما نريهم من من آية إلا هي أكبر أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون انہوں نے جڑی بھی نشانی دسن تھا وہ پہلی ت بد جگہ تھی تو انہیں وہ عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون تو انہوں نے کیوں وہ جادو گرا تو اپنا رب کولوں مارا واسطہ اس چیز کی دعا منگ جس کو اس نے تیرا نال وعدو کیو وہ ہے ہم ضرور سیدھا رستہ پر آ جاگا پھر جس ویلے ہم ان عذاب اٹا شونا تھا وہ تدے اپنو وعدو توڑ شونے تھا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فرعون نے اپنی قوم بلا بلا گئے کیوں او میری قوم کے لوگو کیوں مصر کی بادشاہی میری نہیں تو یہ نیر جڑی میرے کولے بگ رہی ہیں پھر کیوں تم تکتا نہیں ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا یکاد یبین سگوں اس آدمی تے چنگو ہوں جس کی کچھ بھی عزت نہیں تنا وہ صاف صاف گل کر سکے فلولا القی علیہ اسورتم من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين پھر اس پر سونا کا کنگن کیوں نہیں نازل ہوا یا فرشتہ ہی اس کے نال نہ لین بن گیا آ جاتا فاستخف قومه فأقاعوه إنهم كانوا قوما فاسقین اس طرح اس نے اپنی قوم بے وقوف بنا شوڑی تو انہوں نے اس کی گل مان لی بلا شبہ میں بڑا نافرمان لوگ تھا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين پھر جس ویلے انہوں نے انہوں لہر چاڑی انہوں نے انہوں کولوں بدلو لیو تو انہوں نے سارا ہی غرق کر شڑیا فَجَعَلْنَاهُمْ سلفا ومثلا لِلَّاصِلِينَ تو انہوں نے پلیا بسریا وا تو پچھے آن عالم واسطے عبرت کی مثال بنا شڑیا وَلَمْ لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون سجد مريم کا پوت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تا تھاری قوم کا لوگ فٹ تاڑی مار لگ جائیں وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه إلا, إلا جد ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير لك جدلا بل هم قوم جد مریم کا پوت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تھاری قوم کا لوگ فٹ تاڑی مارن لگ جائیں تو کہن لگ جائیں جے کیوں مارا خدا چنگا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام اے نبی صلی اللہ علیہ وے یہ گل تھارے گئے بس جھگڑا واسطہ ہی پیش کریں بلکہ یہ لوگ ہیں کول وجعلناه کر لبني جلدی عیسیٰ علیہ السلام میں بس مارا ایک بندہ ہی تھا جن اور ہم نے مہربانی کی تھی تو انہیں وہ بنی اسرائیل واسطہ نمون بنایا تھا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ تو جے قدر ہم چاہتا تو ہم تھارے بدلے ضرور فرشتہ مقرر کر دیتا جڑا زمین میں بستا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ تو بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے لہذا تم قیامت کا بارہ ماہ شک نہ کرو تے میری تابداری کرو یوں ہی صدو رستو ہے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ تو تنو شیطان ڈک نہ شوڑے بلا شبہ وہ تھارو باندھے بچر دشمنے وَلَمَّا جَاءَ عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون تو جس لئے عیسیٰ علیہ السلام موجزہ لے گا آیا انہوں نے فرمایا ہوں تھارے کوڑے حکمت کی گل لے گا آیا ہوں تو اس گلوں تانجے کچھ وی گل جنہ میں تم اختلاف کریں تھارے سامنے بیان کر دیوں لہذا تم اللہ تعالیٰ تے ڈرو تے میرو کہنو منو ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرو بھی رب ہے کہ تھارو بھی رب ہے لہذا اس سے ہی عبادت کرو یو ہی سی رستو ہے فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم پھر انہوں کا فرقہ نے آپس میں اختلاف کیو تو ظلم کرن علا واسطے دردناک عذاب علا تیارہ کی بربادی ہے هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون یہ کاناڈی کے بس قیامت کی کڑی نا جبا انور اچن چیتی آ جائے تو انہوں نے پتو بھی نہ لگے الاخلہ عدو إلا المتقين تے سوا اس چڑھے سارا دلی دوست ایک دوجہ کا دشمن ہو جائے گا يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون اللہ تعالیٰ فرماوے گو او میرے بندیوں آج تنا کسے راگو نہ ڈر ہے نہ تم غمگین میں گا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين جڑا ماری آیتاں ور ایمان لے آیا تو وہ فرما بردار ہو گئے رہا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون तम में تھاری بیوی میں جنت میں چلے चले وہ वो تھاری عزت इज्जत گی يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون سونا کے سامنے سونا کی کنالی تو سونا کا گلاس چلتا رہے گا تو ہر وہ چیز بہ گی جس کو روح کرے گو تو جڑی اکھانا چنگی لگے گی تو تم صدا اس سے مرے گا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو یہ ہے وہ جنت جس کا تم اپنا عملوں کی وجہ کے بدلے وارث بنا دیتا گیا ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِيَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ اس میں تھارا واسطے مجھ سارا میوائیں جڑا تم کھیں المجرمين في عذاب جهنم خالدون بے شک نافرمان فرمان لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا عذاب میں بھیگا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون اس عذاب ماں کدے تروٹو نہیں ہو سیں تو وہ اس میں تبھی جہنم کا چوکیدار نہ بلا گا کہیں گا اے مالک کدے تیرو رب مارو کم ہی کر شوڑ تو وہ کہہ گو تو انہیں صدا اس سے عالمہ رینو ہیں لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ہم تے سارے کولے سچو دین لے آیا تھا ور تھارا وچوں متا لوگ حق تے نفرت ہی کریں تھا ام ابرمو امرا فإنا مبرمون کیوں انہوں نے کہا گل مت لی ہے پھر یقین منو ہم بھی کچھ متھنا لاں ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وے یا سوچیں کہ ہم انہوں کا راز بھی گل تو انہوں کا گوشہ نہیں سنتا ہاں کیوں نہیں تو مارا فرشتہ انہوں کا کولائی لکھ رہے ہیں قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين تم فرما دیو کہ جے کدے اللہ رحمان کی اولاد بھی تو ہوں سارا تے مورے اس کی عبادت کرن آلو تو سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون یہ جو کچھ بیان کریں اسمانہ کو تو زمین کو رب تو عرش کو رب اس سے پاک ہیں فَذَوْهُمْ يَخُومُوا وَيَرْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعَدُونَ تو تم انہوں نے یہی تُتھ کرتا تو کھیڑتا چھوڑ دیو یہ توڑی کہ اپنا اس دن نہ تک لیں جس کو ان نال بد ہو کیا جا رہے ہوئے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ تو وہی اسمانہ میں خدا ہے تو وہی زمین میں عبادت کے لائق ہے تو وہی حکمت آلو بادشاہی ہے تو اس سے کولے قیامت کو علم ہے تو تونے اس سے کولے مڑ کے جانو ہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تو یہ اللہ تے سوا جنہ کی عبادت کریں وہ شفاعت کو کچھ اختیار نہیں رکھتا ورجڑا حق کی گواہی دیں تے انہاں نا علم ہی بے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُكْفَقُونَ جے کدیں تم انہاں پوچھیں جے یہ کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیوں پھیرے جا رہے ہیں وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ تو اسنا رسول کا کہن کو پتو ہے جی ربا یہ ہیں وہ لوگ جڑا ایمان نہیں لیایا جڑا ایمان نہیں لیاتا فَصْفَحْ عَنْهُمْ وقل سلام فسوف يعلمون تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انتی مو پھیر لیو تو انہوں نے سلام کہہ چھڑو تو انہوں نے ہونی پتہ لگ جائے گو صدق الله العظيم